گلے سے باز آیا جا رہا ہے تو پیم گنگن آیا جا رہا ہے گلے سے باز آیا جا رہا ہے تو پیم آیا جا رہا ہے گنگن آیا جا رہا ہے اردو کا ہے دیکھو آج اردو ایمان سے وہ نہیں تھا گلے سے بعد آیا جا رہا ہے تو پیم جا رہا ہے نہیں مطلب کسی پر تنگ کرنا نہیں مطلب کسی پر تنگ کرنا نہیں مطلب کسی پر تنگ کسی میں مسکرایا جا رہا نہیں مطلب کیا بات ہے سنو یہ نام جو بیٹھا ہے یہ میرا باقاعدہ یہ وہ ہے جسے میں نے پورا اتنا موٹا جوان نقل کیا بیٹے کا چلیے اردو سارے پڑھی میں نے گلے سے باز آیا جا رہا ہے سکھتے جا رہا ہے نہیں مطلب کسی پر تنگ کرنا ہنسی میں میں مسکرایا جا رہا ہے ایک حالت سی ہوا میں عجب ہے ایک حالت سی ہوا میں ہمیں جیسے گھمایا جا رہا ہے اجب ہاں، ہاں، ہاں، ہے ایک حالت سی ہوا میں ہمیں جیسے گھمایا جا رہا ہے اس کا نام بھی کب یاد ہوگا اب اس کا نام بھی کب یاد ہوگا اسے ہر دم بلایا جا رہا اب اس کا نام بھی کب یاد ہوگا جسے ہر دم بلایا جسے ہر دم بلایا جا رہا ہے سنو وہاں اب میں کہاں اب تو وہاں سے وہاں نے کہا وہاں نے کہا تو اب تو وہاں سے میرا سامان لایا جا وہاں وہاں نے کہا اب تو وہاں سے بیٹا پڑھو میں وہاں میں کہا اب تو اب تو وہاں سے میرا سامان لایا جا رہا ہے یہ سنو تو کیا گھنٹے سڑے کے بیچ میں نہیں لکھا ہوا تو کیا نیند آئے وہ نہیں تو سنیے آپ تو کیا نیند بھی آنے لگی ہے خدا نش مقدر میں تو کیا نیند بھی آنے لگی ہے تو بستر کیوں بچھایا جا رہا ہے تو کیا نیند بوجھو بچھائے تو کیا نیند میں آنے لگی ہے زیادہ مجھے نیند نہیں آنے لگی تو یہ مجھے کوئی حال نہیں ملا میں غالب نہیں مل سکا کوئی حال مجھے بتا دے گا تو کیا اب نیند بھی آنے لگی ہے تو کس کا اتنا چھایا جا رہا ہے چراغ اس طرح روشن کر رہا ہوں چراغ اس طرح روشن کر رہا ہوں کہ جیسے گھر جلایا جا رہا چراغ اس طرح روشن کر رہا ہوں چراغ روشن کر رہا ہوں گھر جلایا جا رہا